الحمدال یا حسین شد نوای ما ما پهنه جهان کربلای اعوذ باللہ من من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الحمد للہ للہ رب العالمین الذي جعلنا المتمسکین بولایت امیر المؤمنین السلام علی علی الحسین الحسین الحسین وعلی وعلی وعلی ابن اولاد اصحاب الحسین عزیز ناظرین گرامی عزیزان محترم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر مقدم ہے استقبال ہے آپ سبھی کا آپ کے اس دل عزیز پروگرام حسین وارث انبیاء میں کہ آپ اگر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پچھلے ایپیسوڈ سے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس ایسی بابرکت ہے کہ اس گفتگو کو اتنا دلچسپ بنا دیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے امام صادق علیہ السلام نے جن القابات سے امام حسین علیہ السلام کو انبیاء کا وارث یہ تمام خصوصیات یہ تمام صفات کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام اور ان انبیاء میں ایک کامنالٹی ایک کامن پوائنٹ بن کر نکلتی ہیں اس گفتگو میں ہمارا ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی دے رہی ہیں آئیے ان ان کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر ہم جناب نو علیہ السلام تک پہنچ چکے ہیں اور بہت ہی اچھا ایک موازنہ ایک کمپیریزن ہم نے کیا کہ کس طریقے سے نہ صرف جناب نو علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ مشہور و معروف ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس بھی سفینہ نجات کے نام سے لقب سے بڑی ہی مشہور و معروف ہے اب اسی کشتی کی اگر ہم بات کریں تو جناب نو علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ کی کشتی جو ہے وہ موجز نما تھی وہ جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اس میں بٹھائی ہے تو وسیع ہوتی چلی گئی جب تک اس نے ان تمام مومنین کو اپنے اندر اکوموڈیٹ نہیں کر لیا اپنے اندر سما نہیں لیا کیا امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس کے لیے رسول اللہ نے جو کہا ہے کہ آپ کشتی نجات ہیں کیا امام حسین کے لیے بھی آج کے دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے وسیع ہیں اور ہر کسی کو اپنے ساتھ نجات کی طرف لیے چلے جا رہے ہیں یقیناً کہا جا سکتا ہے مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے اور بہترین طریقے سے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں افضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و ناصر و معین سب سے پہلے اگر ہم حضرت نو کی کشتی کو دیکھیں جی تو تین طبقے تھے جی ان کی کشتی میں فلورس بناس لیولس تھے ہاں. تو پہلا جو فلور تھا اس میں حضرت نوح نے وہ جو وحشی جانور تھے ان کو رکھا ہوا جی. تھا اور ہر ایک کے جوڑے تھے کمال یہ تھا جی، کہ اس کشتی میں ہر ایک کے جوڑے موجود تھے اور دوسرا جو طبقہ تھا اس میں چار پایوں کو جی، رکھا تھا ڈومیسٹک جی، اینیمل جی وہ سارے جانوروں ہاں۔ کو رکھا تھا پھر جو آخری طبقہ تھا ان سب میں اللہ کے نبی نے انسانوں کو رکھا تھا جی۔ اور جیسے جیسے لوگ آتے جاتے تھے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت چھوٹی سی کشتی ہے لیکن جب لوگ چڑھتے گئے چڑھتے گئے تو وہ کشتی بڑی ہوتی گئی بڑی ہوتی گئی یعنی وہ وسیع ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کشتی کو کھینچ رہا ہے ہاں۔ اور بڑا کر رہا ہے اور جتنے بھی سمانا چاہتے ہیں وہ سب سماتے چلے جا رہے ہیں اور اور اس میں ایک لطف اندوز بات یہ ہے کہ جو سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا بے شک اور اگر کسی نے سوار ہونے سے انکار کیا تو پھر وہ چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ نامراد ہوا اور ہلاک ہو گیا صحیح اب اگر ہم اس دور میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام حسین کے اندر بھی کیا ایسا کوئی معجزہ پایا جاتا ہے بے شک تو ہم اور آپ اربعین کی طرف نظر الحمد الحمدللہ کیا بات ہے اور ہمیں بظاہر دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ کربلا کتنی چھوٹی سی زمین ہے اتنا چھوٹا سا خطہ ہے اتنا چھوٹا سا حرم ہے لیکن اسی حرم میں جب زائرین پہنچتے چلے جاتے ہیں پہنچتے چلے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کربلا کی زمین کو کوئی بڑا کرتا چلا جا رہا ہے وسیع کرتا چلا جا رہا ہے پھیلاتا چلا جا رہا ہے ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کے جس زمین کی حد صرف ایک کروڑ کی ہو اس میں سات کروڑ آتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں زیارت بھی کرتے ہیں امام حسین سے بہت کچھ لیتے بھی ہیں اور جو کچھ لینے آتے ہیں وہ سب لے کر چلے بھی جاتے ہیں اور واپس آنے کے بعد سارے یہی کہتے ہیں کہ اتنا تھا کہ کھاتے کھاتے ہم تھک گئے لیکن آب و دانہ وہاں کا ختم نہیں ہوا نہیں ہوا یہ ہم دیکھیں کہ کتنی وسیع کشتی ہے اگر دنیا میں کرب و بلا کی سرزمین اتنی وسیع ہو جاتی ہے تو پھر آخرت میں آزاداروں کے لیے امام حسین کتنی وسعت پیدا کریں گے اپنی جنت میں اور کس طرح امام حسین وسعت پیدا کر کے اپنے آزاداروں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے جو لوگ نہیں سمجھ پاتے نا کہ امام حسین کی کشتی کتنی وسیع ہے اسے ایک بار اربعین میں جانا چاہیے بالکل اسے دیکھنا چاہیے کہ امام حسین کی ذات میں کیا معجزہ ہے اور فرشتے معمور ہیں جب ہم نے علماء سے سوال کیا تھا اربعین کے موقع پر کہ یہ اتنے سارے لوگوں کو صرف عراقی سنبھال رہے ہیں کیا بات یہ اتنی بڑی زمین جو ہے یہ کیسے سما جاتے ہیں تو علماء نے جواب دیا یہ سارے عراقی نہیں ہیں اللہ نے ملائکہ کو خدمت پہ لگا رکھا ہے یہ ملائکہ خدمت گزاری کر رہے ہیں یہ زمین صرف اتنی ہی نہیں ہے ملائکہ معمور ہے زمین کو بڑا کرتے چلے جا رہے ہیں بڑا کرتے چلے جا رہے ہیں پھیلاتے چلے جا رہے ہیں اور ظاہر آتے چلے جا رہے ہیں امام حسین کی ہستی وہ ہستی ہے یہ اور پھر جس طرح یہ کہا گیا کہ حضرت نو کی کشتی میں آنے کے بعد جو آیا وہ کامیاب جس نے چھوڑ دیا وہ ہلاک اسی طرح آج جس نے کربلا کو پا لیا وہ کامیاب اور جس نے کربلا کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہے اسی اسی ذات کو حق تھا یہ سب کچھ پانے کا جس نے اللہ کے لیے کہا کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا تو جی۔ پھر اللہ کیسا سخی ہے آپ دیکھیے کہ جس صفت کو انسان اپنے اللہ میں دیکھتا ہے اللہ اسی کو اس کی طرف پلٹا دیا کیسے اللہ نے اس کو امام حسین سے پلٹا دیا کہ آج یقیناً جن کے پاس حسین ہے وہ دوسروں کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں کہ یہ کتنی بہترین نعمت سے محروم ہے کہ جن کے پاس حسین ہے وہ نہیں جانتے ان کے پاس کیسی بہترین نعمت ہے اور وہی جملہ میں پھر کہوں کہ ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ بن مانگے ہمیں حسین یہی وجہ ہے کہ جب میرا یہ طریقہ کار ہے کہ جب میں دعائیں عرفہ پڑھتی ہوں اور اس میں یہ جملہ پڑھتی ہوں امام حسین کا کہ خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا کیا پایا تو میں رک کر وہاں امام حسین سے کہتی ہوں سبحان مولا جس نے آپ کو پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے آپ کو کھو دیا اس نے کیا پایا کہ جناب نو علیہ السلام کی کشتی جس زمانے میں پار لگی ہے جو ٹائم پیریڈ اس کا ملتا ہے وہ امام حسین کی سفر عاشور جو ہے اس سے کچھ مناسبت رکھتا ہے کہ آپ اس کی یہاں پہ تفسیر کرنا چاہیں گی اگر دقیق تاریخ پر ہم جی نظر کریں تو ہم کو تاریخ کے اوراق میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب حضرت نو کی کشتی چلی تھی جی رجب کا مہینہ تھا اور جو کوفے پہ جا کر جب وہ رکی تھی تو دس محرم تھا جی یعنی آپ دیکھیں کہ ادھر ایک نجات کی کشتی کا جو سفر شروع ہو رہا ہے وہ رجب وہ رجب سے شروع ہو کے دس محرم پہ ختم ہو رہا ہے جی ادھر جو خود امام حسین کی ذات نجات کی کشتی ہیں ان کا سفر بھی مدینے سے رجب سے شروع ہوتا جی۔ ہے اور رجب سے شروع ہونے کے بعد دس محرم کو ان کا ان کا سفر وہاں پہ ختم ہوتا ہے یہ ایک مماثلت ہے دونوں کشتی کے درمیان زمان کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے جو اور کسی کشتی میں ہم کو نظر نہیں آتا اس کو آپ کسی اور امام کے ساتھ میچ کر سکتے جوڑ سکتے نہیں جوڑ سکتے ہم دیکھیں امام حسین کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب بارہ رجب حاکم میں شام دنیا سے گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے جانشین بنایا تو پھر کہتے ہیں کہ امام حسین کو خبر ملی اور امام حسین کو پچیس رجب کو بیعت کا تقاضا کیا گیا جی۔ اور امام حسین نے پھر اٹھائیس رجب پوچھ کیا تین شابان مولا مکہ پہنچے تھے اور اس کے بعد دس ماہ رمضان کو کوفیوں کے خط آنا شروع ہو گئے تھے پندرہ ماہ رمضان کو ہزاروں خط آ گئے تھے اور اس کے بعد امام حسین نے ذیقات پانچ شوال سوری پانچ شوال کو جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا تھا اور جناب مسلم ابن عقیل نے نو زیقات کو امام حسین کو بتایا تھا کہ اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کر لی آپ یہاں آ سکتے ہو اور پھر نو ذی الحج جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت دو محرم امام حسین کربلا پہنچے اور پھر بلاخر یہ نجات کی کشتی رجب سے شروع ہو کر دس محرم کو اپنا سفر ختم کرتی ہے بالکل اسی طرح جیسے جناب نو کی کشتی نے رجب کے مہینے اپنے اپنا سفر شروع کیا تھا اور دس محرم کو اپنا سفر ختم کیا تھا یہ دونوں کشتیوں کا اللہ نے دیکھیں تاریخ کے اعتبار سے بھی تسلسل ساتھ میں رکھا ہے ان کو جدا نہیں ہونے دیا ان کو الگ نہیں ہونے دیا شاید اللہ یہ پہلے سے جانتا تھا نا شاید کیا بے حق بے شک اللہ جی, یہ جانتا تھا جی. کہ ایک دن چھٹے امام ان کو یہ کہہ کے پکاریں گے السلام علیکم یا وارث نبی اللہ تو وہ چیزیں پہلے سے پروردگار عالم نے طے کر دی تھی کہ کون سی وہ مماثلت ہوگی جو صرف میرے حسین میں ہوگی اور میرے انبیاء میں ہوگی بالکل آپ دیکھیں جناب نو علیہ السلام کی کشتی بھی جب پار لگ گئی جب نجات کو پہنچ گئی تو انسانیت کا ایک یوں کہہ لیجیے ری برتھ ہوئی دوبارہ جی۔ سے انسانیت پوری شروع ہوئی اور نجات کی طرف لوگ چلے جو بھی اس کشتی میں سوار تھے اور یہی ہم امام حسین علیہ السلام کا جو چھ مہینے کا سفر ہے رجب سے لے کر ماہ محرم کی دس تک کتنے لوگوں کو امام اپنے ساتھ نجات کی طرف لیتے چلے گئے اور یہ کہنا غلط ہوگا مجھے لگتا ہے کہ دس کو وہ کشتی جو ہے وہ اختتام پا گئی بلکہ ایک انقلاب تو اس شہادت کے بعد شروع ہوا جو آج تک لوگوں کو نجات کی طرف لیے چلا جا رہا ہے خیر اگر میں آپ سے وہ اس خاص صفت کی بات کروں جیسے ہم نے جناب آدم علیہ السلام کے لیے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ کون سی ایک یا وہ چند صفات ہیں جو صرف اور صرف جناب آدم اور امام حسین میں ملتی ہیں ویسے ہی کیا ایسی کچھ صفات جناب نوح علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں بھی ہیں جو صرف انہی دونوں میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ نواں جو ہے اس اعتبار سے وہ صرف ہاں، ہے جی۔ اور دوسرا اگر ہم نظر کریں تو آج کے دور کے اعتبار سے میں بات کروں تو حضرت نو علیہ السلام کو کیونکہ عمر بہت زیادہ ملی جی۔ ہے تو ان کی عمر کے اعتبار سے انہوں نے تبلیغ بہت زیادہ کی ہے اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ تقریباً آٹھ نسلوں کی تربیت صرف حضرت نوح نے کی ہے اللہ اور اس کے علاوہ کسی نبی کے اندر یہ صفت نہیں تھی کہ اتنی ساری نسلوں کی وہ تربیت کرے حضرت نوح نے آٹھ نسلوں کی تربیت کی اور سن اکسٹھ ہجری سے لے کر اب تک امام حسین نہ جانے کتنے نسلوں کی تربیت کر چکے اور مسلسل امام حسین تربیت کرتے چلے جا رہے ہیں امام حسین کی مجالس تربیت کرتی چلی جا رہی ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارا بچہ جو تربیت یافتہ ہوا ہے اس میں امام حسین کی مجلسوں کا کوئی رول نہیں ہے کس میں دم ہے جو یہ کہہ ہاں آج ہمارے اندر جو علم ہے وہ امام حسین کا صدقہ آج ہماری جو ہدایت ہے وہ امام حسین کا صدقہ آج ہم نے اور آپ نے جو اپنی تربیت کی ہے وہ امام حسین کا صدقہ امام حسین کا ذکر ان کا فقط نام ہی نسلوں کی تربیت کے لیے کافی ہے بخار میں اگر مداخلت نہیں کر رہی ہوں آپ کی بات میں تو ہم بہت بار یہ سنتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو ہے مجلسوں پہ بہت انگلی اٹھائی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ ان مجلسوں سے تو بہت انقلاب آ جانا چاہیے تھا ان مجلسوں سے تو جو ہے جیسا ہمارا کردار ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں نظر آتا ہے لیکن ہم یہ نہیں غور کرتے ہیں کہ آج بہت ساری قوم کے امام کو اتنا علم نہیں ہے جتنا ہماری عوام کو ہوتا ہے الحمد للہ الحمد للہ ہاں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جن لیول پہ ان مجالسوں کو کیا جاتا ہے ہاں اس کا شاید اثر زیادہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہم اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری قوم میں جتنا علم الحمد پایا جاتا ہے وہ ان مجالسوں کا صدقہ ہے ہمارے یہاں مدرسے اور یہ سب چیزوں کا چلن اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ان مجلسوں کے برکتوں سے ان مجلسوں کے صدقے میں ان کے توسل سے ہمارے یہاں آپ کسی چھوٹے سے بچے سے بھی جو ہے وہ امامت اور اصول دین کی جو بیسک کیا کہتے ہیں اس کو عقائد عقائد ہاں۔ اصول دین کے جو بیسک عقائد ہیں ہمارے بچوں کے درمیان وہ کلیئر ہیں ان مجلسوں کا صدقہ بے شک بے شک تو اور اگر میں یہ کہوں کہ حضرت نو اپنی کشتی کی وجہ سے منفرد تھے جی کہ ان کی کشتی کی وجہ سے ان کو الگ سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح آج کے دور میں تمام مسلمانوں میں اگر ازاداروں کو الگ پہچان ملی ہے تو ان مجلسوں کی وجہ سے اسی امام حسین کی وجہ سے ہم ہم منفرد ہیں اور ابھی ایام اعظام بالکل منفرد ہیں نہ پہچاننے والا بھی ہمیں پہچانتا ہے ہمارے یونیفارم کی وجہ سے وہ جو امام حسین کی آزاداری میں ہم پہنتے ہیں جی۔ ہم بالکل جدا ہیں ان مجلسوں نے ہم کو الگ کیا ہے تربیت یافتہ بنایا ہے آج اگر احترام ہم دوسروں کا کر رہے ہیں ایام اعظام پورے سال نہ صحیح جی۔ ایام اعظام اپنوں کو بھی غیروں کو بھی جو پانی پلا رہے ہیں جو لوگوں کو کھلا رہے ہیں جو بھوکوں کو ہم نے اور آپ نے سیراب کیا ہے یہ تربیت ہی تو ہے اور یہ کس نے کی ہماری تربیت مجالس امام حسین نے امام حسین کی ذات نے ان کے نام نے ان کے ذکر نے جی۔ تو مجھے لگتا ہے خالی جو ہے وہ اچھی باتیں کرنا جتنا اہم ہے اتنا ہی اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی بار بار دلانا ضروری ہے اس لیے اسے بھی یہاں پہ بیان کیا اور کیا آپ نے جو ابھی مشترک صفات بیان کی وہ سملیرٹی وہ ربط امام حسین علیہ السلام اور جناب نو علیہ السلام میں کیا اتنی ہی ہے یا پھر آپ اور کچھ اس میں بیان کرنا چاہیں گے اگر ہم بیٹھ کر سوچیں تو بہت سارے نکات نکل سکتے ہیں جس جیسا کہ مثال کے طور پر ایک کہ حضرت نوح کو تمام انبیاء کا پدر کہا گیا ہے بابا اچھا حضرت نو تمام انبیاء کے پدر ہیں اللہ حضرت آدم اور حضرت ادریس اچھا اچھا۔ اسی طرح امام حسین کو تمام ائمہ کا بابا کہا گیا ہے اللہ امام علی اور امام حسن ہاں, ہاں، تو یہ ایک سملیرٹی ہے دونوں کے اندر کہ وہ اچھا۔ انبیاء کے بابا ہے یہ ائمہ کے بابا ہے اگر میں پوچھوں آپ سے کہ جناب نو کو کیوں کہا گیا ہے سب کا بابا یہ کیونکہ ان کی مواحد ہونے کی وجہ سے ان کی عمر اتنی طویل تھی اور انہوں نے اتنی زیادہ خدمت کی ہے دین کی نسلوں در نسلوں تربیت کی ہے اس وجہ سے اچھا۔ جی اور پھر اس کے بعد دوسرا کہ حضرت نو پر اللہ نے قرآن میں سلام کیا ہے سلام نوح فی العالمین اسی طرح زیارت عاشورہ میں اللہ نے امام حسین کو سلام کیا ہے کیونکہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ حدیث قدسی ہے پھر اس کے بعد تیسرا اللہ نے حضرت نوح کو عبد کہہ کے پکارا ہے ہاں یہ کہا کہ یہ میرے عبد ہے انا من عبادن المؤمنین کہ بے شک یہ میرے بندوں میں سے ہیں اسی طرح امام حسین کو بھی ابا عبداللہ کہہ کے جی پکارا گیا ہے یہ دیکھیں اور آپ کسی میں نہیں پائیں گی یہ صفات جو ابھی بیان کی جی، جا رہی جی، ہے یہ جی۔ صرف ان دونوں کی ہی بات ہو رہی ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کیونکہ حضرت نوح نے بہت زیادہ شکر کیا تھا اللہ کا شکر گزار بندے تھے لہٰذا ان کو ابدن شکورہ کہا گیا اسی طرح امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اتنا شکر کیا کہ ان کو نفس مطمئنہ کہہ دیا گیا اور اللہ نے کہہ دیا بلاخر کی کہ بس اب تلوار آپ رکھ دیں اور میری جانب پلٹ کر آ جائے اس لیے کہ آپ نفس مطمئن ہیں پھر اس کے بعد حضرت نو کا ایک لقب ہے عبد صالح ان کو عبد صالح کہا گیا ہے خود حضرت نو عبد صحلح ہیں جی مگر ہم جب امام حسین کی طرف آتے ہیں تو ان کے بھائی ابد صولح ہیں جی اور ان کے بھائی ابد صولح اب الفضل کو جب سلام کیا جاتا ہے تو ہم اسی طرح سے سلام جی کرتے ہیں السلام علیکم الصولح جی۔ یہاں پر رک کر اگر میں بات کروں ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں جی نماز میں ہم سلام پڑھتے ہیں جی، تشود کے بعد جی۔ تشود کا جو سلام ہے اس میں ہم جو سلام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں صالحین پر سلام عباد اللہ صالحین اللہ کے صالح بندوں پر ان صالحین میں خود اب الفضل کی ذات شامل ہے ہاں اگر ہم ان پر سلام نہ بھیجیں تو یہ واجب ہے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے یہ کس طرح سے اللہ کے برگزیدہ بندے بنے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دونوں کی جو انگوٹھی تھی اس میں جو نقش تھا وہ سملر تھا لا الہ اللہ حضرت اچھا نو کی انگوٹھی کا بھی نقش وہی تھا اور امام حسین کی انگوٹھی کا بھی نقش وہی تھا اور دونوں جو ہے اپنی امت کے لیے مہربان تھے وہ بھی اپنی امت کے لیے بہت مہربان تھے امام حسین بھی اپنی امت کے لیے مہربان تھے اب ایک جو بہت خوبصورت نقطہ وہ یہ کہ دونوں کے دشمن نابود ہو گئے حضرت نو کو بھی مٹانے کی بہت کوشش کی گئی جی۔ لیکن حضرت نو آج بھی زندہ ہے امام حسین کے نام کو بھی مٹانے کی بہت کوشش کی گئی مگر نہ صرف یہ کہ امام حسین کا نام زندہ ہے بلکہ امام حسین کی حکومت ہے لوگوں کے ذہنوں پر لوگوں کے دلوں پر لازوال بے شک یہ جو باتیں ہیں نا اگر ہم بیٹھ کر سوچیں تو آپ کو واقعہ لگے گا کہ ہاں صرف حضرت نو کی اور امام حسین کی بات ہو رہی ہے جی۔ یہ صرف ایسی ہی نہیں کہہ دیا گیا جی۔ وارثان نبی اللہ ایک معصوم امام نے کہا ہے تو اس میں کچھ راز کچھ اسرار چھپے ہوں گے اور پتہ نہیں اس میں سے کتنے راز اور اسرار جو ہم ہم نہیں نہیں جانتے جانتے بالکل یہ تو جو علماء نے ہماری ہدایت کر دی ہے کہ شاید شاید شاید یہ یہ یہ ہوگا ہوگا ہوگا لیکن جس اعتبار سے امام کہنا چاہ رہے تھے شاید اس پر ابھی بھی پردہ ہر انسان اپنے معیار کے حساب سے ہی سمجھ سکتا جی جی بس اللہ سے بس دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں ذات وارثہ پڑھ کر اس ہاں کو سمجھنے کی توفیق دائیں الہی آمین اور جی۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے ذات مقدس کے اتنے فضائل کو جانتے ہیں جب آپ کسی شخصیت کی معرفت حاصل کرتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے وہ کتنی مظلوم بے شک اور اللہ کرے کہ ہماری اس گفتگو سے اثر یہی ہو کہ ہماری آزاداری میں ایک خالص پن آ جائے مخلصانہ آزاداری ہم کر سکیں اور امام علی مقام کی عظمت جانتے ہوئے ان پر گریا کریں نہ صرف یہ کہ ایک انسانیت کے ناطے جب ہم سنتے ہیں کہ کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے ہم یہ جانیں کہ ہم جس کے اوپر گریا کر رہے ہیں وہ ہستی اپنے آپ میں ہے کیا بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا ناظرین گرامی امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں جس ہستی کے اوپر ہم گریا کر رہے ہیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی اپنے آپ میں کتنی بلند و بالا تھی اس کی معرفت در حقیقت جب ہم حاصل کرتے ہیں تب یہ عشق آنکھوں سے نکلتے ہیں تو ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے اور یہی عشق تو ہماری اور آپ کی نجات کا سامان ہے کوشش کریں کہ جب انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں جائیں تو ہماری گریا کی کیفیت ایسی ہو کہ ان آنسوؤں کی جگہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے رومال کے علاوہ اور کچھ نہ ہو اور انشاءاللہ یہی عشق ہیں جو ہمارے لیے آخرت کا سامان بن جائیں گے ہمارے لیے نجات کا سامان بن جائیں گے جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ حسین نجات کی کشتی ہیں اور آج تک امام حسین علیہ السلام کی کشتی نجات ہر کسی کو نجات دے رہی ہے انشاءاللہ اللہ اپنے اگلے اپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی وہ کون سی صفات ہیں جو دوسرے انبیاء سے ملتی ہیں اور کیسے امام ان تمام انبیاء کے وارث ہیں آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے چینل ون پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت فی امان اللہ